کرانا دا حضرت علامہ احمد شعیب خان سے پارا زمنگ دکان پر تجارت جی تو سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیئیس عبد الرحمان پلازا نز مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ستاون دس ایک سو چوبیس علامہ احمد شعیب خان صاحب اپنے مخصوص انداز کے اندر اظہار مات ضمیر فرمائیں گے بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں آج کی کانفرنس کا عنوان توحید و سنت میرے عزیز نوجوانوں اور میرے بزرگوں یہ توحید و سنت کا سبق پڑھاتے ہوئے میری جماعت اشاعت التوحید توحید وسلہ پاکستان کا تقریباً پچاس برس گزر چکے ہیں کہ پچاس برسوں کے اندر اشاعت التوحید و سنہ کے اکابرین اشاعت التوحید و سنہ کے اساتذہ اشاعت التوحید و سنہ کے بزرگوں نے اللہ کا قرآن پڑھایا اللہ کا قرآن سمجھایا اور اللہ کے قرآن کی دعوت کو عام کیا میرے بزرگوں اور میرے عزیز نوجوانوں پورے وصول سے کہتا ہوں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک سرزمین ہند کے اوپر اشاط التوحید و سنہ کے اکابرین اشاط التوحید و سنہ کے قائدین نہیں آئے اللہ کا قرآن کسی نے بیان نہیں کیا پورے وسوخ سے کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ رہا ہوں جذباتی نہیں حقیقت کے ساتھ اس بات کا تعلق ہے میرے عزیز نوجوانوں اور میرے بزرگوں مولانا حسین علی با بچروی الوانی کی قرآن خدمات سے قبل کیا یہاں پہ مدارس نہیں تھے نہیں مدارس تھے طلباء تھے علماء تھے لیکن اللہ کی توحید کو کوئی بھی بیان نہیں کرتا تھا توحید اس چیز کا نام نہیں کہ سورج الہ نہیں توحید اس چیز کا نام نہیں چاند الہ نہیں توحید اس چیز کا نام نہیں درخت الہ نہیں توحید اس چیز کا نام نہیں پتھر الہ نہیں توحید اس چیز کا نام نہیں فلاں چیز الہ نہیں ہاں ہاں توحید اس بات کا نام ہے کہ وقت کے معبود کی نفی کر وقت کے الہ کی نفی کر میرے شیخ مولانا حسین علی نے آ کر اللہ کا قرآن اسی انداز کے اندر بیان کیا جس انداز کے اندر قرآن تقاضا کرتا تھا اسی انداز کے اندر اللہ کا قرآن بیان کیا جس اس انداز میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے کو سپا کی پہاڑی پہ بیان کیا تھا میرے عزیز نوجوانوں اور میرے بزرگوں مجھے تانے دینے سے پہلے اتنا سوچ لو کہ تمہارا کردار کیا ہے تمہاری تاریخ کیا ہے اپنے گربان کے اندر منہ ڈال کر اپنے دل سے پوچھو کہ قرآن کی خدمات کرنے والی کون سی جماعت تھی کس جماعت نے مارے کھائی کس جماعت نے ظلم برداشت کیے کس جماعت نے ستم برداشت کیے اور اعتراض کرنے سے پہلے اتنا تو سوچ لیتے اللہ کے قرآن کو پچاس سال سے زیادہ نصف صدی کے اندر سر زمین پہ بیان کرنے والی جماعت کون سی ہے اتنا تو سوچ لیتے میرے عزیز نوجوانوں اور میرے بزرگوں تنگ کرو یار سی بات ٹھیک کر دے رہے میرے عزیز نوجوان اور میرے بزرگوں مولانا حسین علی الوانی سے پہلے مدارس تھے مساجد تھی طلباء تھے علماء تھے لیکن اللہ کے قرآن کو بیان کرنے والا کوئی مدرسہ نظر نہیں آ رہا تھا کوئی مولوی نظر نہیں آ رہا تھا کوئی جماعت نظر نہیں آ رہی تھی پورے وسوخ سے بات کر دلائل سے بات کر ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں مولانا حسین علی نے آ کر اللہ کے قرآن کو اسی انداز کے اندر بیان کیا کہ اس انداز کا قرآن تقاضا کرتا ہے تانا دینا بہت آسان لکھ دینا بہت آسان سفر کو کالا کرنا بہت آسان لیکن اپنی تاریخ کو پیش کرنا بڑا مشکل ہے تاریخ پیش کر تانا مت تو میرے عزیز نوجوانوں اور میرے بزرگوں ہم نے جو بات کہی دن کے کی چوٹ کہی آج بھی کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں آؤ مجھ سے پوچھتے ہو کہ تاریخ کس چیز کا نام ہے مجھ سے پوچھتے ہو تسلسل تو میں تمہیں بتاتا ہوں میں شاگرد اپنے اساتذہ کا میرے اساتذہ شاگرد شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری کے شیخ القرآن غلام اللہ خان راول پنڈی والے کے اور یہ دونوں شیوخ شاگرد مولانا حسین علی باہ بچروی الوانی کے اور مولانا حسین علی شاگرد مولانا مظہر نانوتوی کے مولانا مظہر نانوتوی شاگرد شاہ اسحاق کے شاہ اسحاق شاگرد شاہ عبد العزیز کے شاہ عبد العزیز شاگرد شاہ ولی اللہ محدث تیلوی کے شاہ ولی اللہ محدث تیلوی شاگرد محمد احمد کے محمد احمد شاگرد محی الدین کے مجدد الفسانی کے واسطے سے یہ سرد جا کر ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود تک اور حضرت عبداللہ ابن مسعود شاگرد امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے میرے عزیز نوجوان اور میرے بزرگوں تانا دینا بہت آسان تانا دینا بہت آسان حقیقت بتاؤ اگر شرم ہے حیا ہے حیا ہے تو ہماری پنجابی میں ایک مثال مشہور ہے چھوٹے سے برتن میں پانی ڈال کر ڈوب مرو تمہاری تاریخ سے آ مجھے کہنا دیتے ہو کہ اشاعت التحید والوں نے جب بھی توحید بیان کی تو ڈنگا سوٹا چلا انتشار ہوا میں نے آج تک میری جماعت کے اکابرین نے آج تک تمہیں پوچھا نہیں تمہارا کردار کیا ہے مجھے تانا دیتے ہو کہ اشاعت التوحید و سننا نے جب بھی اللہ کا قرآن بیان کیا تو ڈنگا سوٹا چلا آؤ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں آج سے چودہ سو سال پہلے کی پہاڑی پر آمنا کے کے لال در یتیم محمد عربی نے اپنے عزیز و اقارب سے بلا کر پوچھا حل بچت تو مونی سات کن القاضبا زبا بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا چالیس سال کا طویل عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا چالیس سال کی طویل مدت میں نے تمہارے تمہارے اندر گزاری بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا میرا بچپن تمہارے سامنے میری جوانی تمہارے سامنے میرا لڑکا پن تمہارے سامنے میرا چلنا تمہارے سامنے میرا پینا تمہارے سامنے میرا پہننا تمہارے سامنے میرا کھانا تمہارے سامنے بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا میرے عزیز ساتھیوں میں بات نہیں کرتا تیری بات نہیں کرتا اپنی بات نہیں کرتا آ محمد کی زبان سے سن اس وقت کے کفار نے کہا جو الامین سچوں کا سردار اللہ کا قرآن کہتا ہے اس وقت تک سب نے کہا یہ سچا اس کا پروگرام سچا اس کی دعوت سچی لیکن جب آمنا کے لال عبداللہ کے در یتیم نے اللہ کی توحید کو بیان کیا تو اس وقت کفار نے سینے سے نہیں لگایا اٹھا احادیث کی کتابوں کو اٹھا تعصب کی چادر اوڑھنے والے تعصب کی اینک پہننے والے اٹھا احادیث کی کتب کو کسی نے محمد عربی کو سینے سے نہیں لگایا کسی نے محمد عربی کے ماتھے پہ پیار نہیں دیا پتھروں کی بارش برسائی پتھروں کی پتھروں کی اپنے نے کہا وہ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا میرے عزیز ساتھی میرے بزرگوں باتیں کرنی بہت آسان صفات کو کالا کرنا بہت آسان حقائق سے منہ نہیں موڑا جا سکتا حقائق سے منہ نہیں موڑا جا سکتا آج اپنے آپ کو دیو بندیت ٹھیکے دار دیو بندیت کے علم بردار کہلانے والوں اپنی تاریخ تو دوڑاؤ تمہیں پتہ چل جائے گا حقائق کیا ہے اور کیا نہیں ہے میرے عزیز ساتھیوں شاید یہ باتیں آپ کے اوپر اوپر سے گزر رہی ہوں لیکن جلا ہوا دل کہیں بھی اپنی بڑھاس ضرور نکالا کرتا ہے کوئی سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہیں اور بولو کوئی سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہیں جلا ہوا دل کہیں بھی اپنی بڑھاس ضرور نکالا کرتا ہے میرے عزیز ساتھی اور میرے بزرگوں حقائق کو کبھی چھپایا نہیں جاتا حقیقت کو حقیقت کے اوپر پردہ ڈال کر آنکھیں بند کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہی حق ہے نہیں آج تاریخ کے اوپر نظر ڈال اپنا کردار پیش کر میں اپنا کردار پیش کرتا ہوں میں نے جو بند کو منوایا باطل کے سر کے اوپر بیٹھ کے منوایا اور تو نے باطل کے ساتھ مل کر اپنی حقیقت کو ختم کیا میں نے باطل کے سر کے اوپر چڑھ کر بھی اپنی حقیقت کو منوایا اسے کہنا پڑا کہ نہیں رچتے نہیں تھمتے یہ پیری نہیں تھمتے غلام خانی نہیں تھمتے انیت شاہی ہم سے وہ تنگ ہے تجھ سے تو وہ تنگ ہی نہیں تجھے اس نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا آ سوچ تو صحیح کیا وجہ تھی غلام اللہ خان کو گالی دی گئی کیا وجہ تھی مولانا طاہر پنجپیری کو فتنہ کہا گیا کیا وجہ تھی انیت اللہ شاہ کو گالی دی گئی کیا وجہ تھی غلام اللہ خان کے گلے پہ اس طرح چلا وہ پوچھ تو صحیح کیا بیان کیا تھا ذاتی لڑائی تھی نہیں اللہ کا قرآن بیان کرنا تھا اور میں تجھے قرآن کی سیر کرواؤں جب بھی اللہ کے پیارے پیغمروں نے اللہ کے سچے رسولوں نے اللہ کی وحدانیت کا دن کا بجایا اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اپنے بھی مخالف ہوئے بیگانے نے بھی مخالف ہوئے اپنوں نے بھی لائی بولنی بیگانوں نے بھی لائی بولنی اپنے بھی مخالف بیگانے بھی مخالف لیکن اللہ کے اللہ کے پیارے پیغمبروں نے اللہ کے پیارے رسولوں نے اس بات کا اظہار الگ کیا کہ سچا علاقہ سچا مشکل کشا کون سچا غریب نواز کون سچا دستگیر کون یہی میری جماعت کا قصور ہے یہی میری جماعت کی غلطی اس غلطی سے ہٹ کر اور ہم نے کوئی غلطی نہیں کی آج مجھے اپنی صفوں سے نکالنے والا یہی میری غلطی ہے میں نے اللہ کا قرآن بیان کیا حقائق کو ٹنکے کی چاٹ بیان کیا اگر کسی نے برداشت کیا تب بھی نہیں کیا تب بھی سینے سے لگایا تب بھی پتھر برسائے تب بھی ظلم کیا تب بھی ستم کیا تب بھی گاؤں سے نکالا تب بھی گدے کا سوار کیا تب بھی ہر حال میں یہی کہا سچا دستگیر کون سچا مشکل کشا کون سچا حاجت روا کون یہی اللہ کے قرآن کی دعوت ہے یہی اللہ کا قرآن پیش کرتا ہے میٹھی میٹھی باتیں کرنے والوں پیار بھری باتیں کرنے والوں سیاست کے ہال میں کودنے والا سیاست کے ہال میں کودنے والا نوٹ اور ووٹ کی بات کرنے والا آؤ رکھ آؤ میرے پاس شاید آج میری باتیں آپ کو سمجھنا آئیں بڑے سخت اشارے کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ زندگی رہی ایک ہی بات کافی ہوگی سیاست کے ہال میں بیٹھ کر مسکرانے والوں آگ رکھ تعصب کی چادر اتارو تعصب کی اینک اتارو اور اللہ کا قرآن آ کر تم پیر میں پڑھو تمہیں پتا چلے کہ توحید کیا ہے اور کیا نہیں توحید ہے کیا اللہ کا قرآن کہتا کیا ہے آؤ تو صحیح دور سے بیٹھ کر فیرنگ مت کرو اگر فیرنگ سے باز نہ آئے یاد رکھو ہیں تو یہ تھوڑے بکویلم تھوڑے سے ہیں بالکل تھوڑی سی جماعت مٹھ بڑی جماعت لیکن یاد رکھو اگر دور سے فیرنگ کرتے رہے تو ایک دن یہ وابیل بن کر تمہارے اوپر برس پڑیں گے ابابیل بن کر تمہارے اوپر بولو بولو بولو بولو برسیں گے کیا کرو گے برسو گے کیا کرو گے بہتر یہی ہے کہ فیرنگ بند کرو ہمیں کچھ نہ کہو اپنا کردار پیش کرو مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے نہیں کہتے کہ یہ دیوبندی نہیں شکر ہے بھائی دیوبند کی مور تیرے پاس ہے شکر ہے ہم دیوبندی نہیں اور دیوبند کے ٹھیکیدار کے پاس دیوبند کی مور ہے یہ مور لگائے گا تو پھر ہم دیوبندی بنیں گے یہی بات ہے نا وہ پوئے کے دیوبند کی مور لگوانے کے لیے ہم نہیں آئیں گے یہ مور تجھے مبارک یہ مور تجھے مبارک ہم مور لگوانے نہیں آئیں گے یاد رکھ دیوبند بند نام نظریے کا دیوبند نام موقف کا دیوبند نام مور کا مور کا مور کا نظریہ آج بیان کر ہم تیرے خادم موقف آج وہی اپنا ہم تیرے خادم صرف دیو بند دیو بند کرنے سے بندہ دیو بندی بندہ دیو بندی بندہ دیو بندی میرے عزیز نوجوانوں اور میرے بزرگوں یہ آئے ہیں ہمیں دیوبندی بنانے کے لیے آؤ بھائی وہاں پہنچ جاؤ وہاں پہنچ جاؤ دیوبندی بن جاؤ گے بڑی بات میں بتاتا ہوں سات سو سالہ دیو بند کی کانفرنس کی پانچویں نشست کی شیخ القرآن غلام اللہ خان نے کی تھی میں تمہیں بتاتا ہوں دارلوم دیو بم میں چار آدمیوں کی دستار فضیلت دیو بم کی طرف سے باندھی گئی تھی اور ان چار آدمیوں میں سے شیخ الحدیث قاضی شمس الدین نبر اللہ عمر میری جماعت کے روح رواں جن کی اسٹیج کے اوپر دستار بندی کی گئی ان میں صرف قاضی شمس الدین اور شیخ القرآن غلام اللہ خان رامل پنڈی والا تھا بتاؤ وہ جو بندی چھ یا نہیں اور میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے کہتے ہو میرے بارے میں پوچھنا ہے تو پھر پوچھو شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرکدہ سے کہ مولانا حسین علی کے پیروکار دیوبندی ہیں یا نہیں پوچھنا ہے تو پوچھو مولانا زبر احمد عثمانی نور اللہ مرکدہ سے کہ ان سے پوچھو مولانا حسین علی کے پیروکار دیوبندی ہیں یا نہیں میرے بارے میں پوچھنا ہے تو پوچھو شیخ تفصیر مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرکدہ سے میرے بارے میں پوچھنا ہے تو پوچھو جمعیت العلماء ہند سے وہ سب کہتے ہیں یہ اصلی دیوبندی وہ سب کہتے ہیں یہ پکے دیوبندی وہ سب کہتے ہیں یہ سچے دیوبندی کون مولانا حسین علی اصلی دیوبندی مولانا حسین علی پکا دیوبندی مولانا حسین علی سچا دیوبندی اس کے جانشین سچے دیوبندی اس کے رفقا سچا دیوبندی کوئی مانے یا نہ مانے بزرگوں کی تائید میرے ساتھ اکابرین کی تائید میرے ساتھ اور کہا جاتا ہے کہ ساتھ توحید والوں نے توحید جب بھی بیان کی لڑائی ہوئی دنگا سوٹا چلا کتنا فساد ہوا آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں تو نے بھی دعویٰ دائر کیا میرا بھی دعویٰ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اللہ کے قرآن سے پوچھا اللہ کا قرآن کہتا ہے جب بھی جس نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اللہ کی وحدانیت کا دن کا بجایا اس کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی اسے ستایا گیا اسے ستایا گیا اس کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی چاہے اپنا ہو چاہے بگانا ہو مخالف بن کر آیا اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے جب بھی جس نے توحید بیان کی اس کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہر ایک نے مخالفت کی اپنوں نے بھی بگانوں نے بھی مخالفت کی اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اٹھا کے دیکھ حضرت نوح کے واقعات کو اٹھا کے دیکھ حضرت ابراہیم کے واقعات کو اٹھا کے دیکھ آمنا کے لال عبداللہ کے در محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طیبہ زندگی کو میرے عزیز نوجوانوں اور میرے بزرگوں باتیں کرنا بہت آسان باتیں کرنا بہت آسان لیکن حقائق کو کبھی موڑا نہیں جا سکتا تاریخ ان کو سنہری حروف سے لکھے گی شیخ القرآن غلام اللہ خان کو شیخ القرآن مولانا طاہر پنپیری کو پیر و طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کو مولانا حسین علی الوانی با بچروی کو تاریخ انہیں سنہری حروف سے لکھے گی جب کبھی قرآن فہمی کا قرآن کے بیان کرنے کی بات آئے گی تو اس وقت آواز گونجے گی غلام اللہ خان کی اس وقت آواز گونجے گی محمد طاہر پنپیری کی اس وقت آواز گونجے گی عنایت اللہ شاہ بخاری کی حقیقت یہ ہے پاک و ہند کے اندر سوائے اشاعت التوحید و سننا کے اور کسی نے اللہ کے قرآن کو بیان نہیں کیا کسی نے مانا اور کسی نے نہیں مانا اس وقت سے لے کر آج بھی ہمارا یہی نعرہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی ہمارا برکر بنے یا نہ بنے کوئی تعصب کی چادر اتارے یا نہ اتارے ہمارا ایک ہی نارا سچا کون سچا دستگیر کون مشکل کشا کون حاجت روا کون ہر ایک کی پکار کو سننے والا کون میرے عزیز ساتھیوں اس نعرے کو لے کر گھوم جاؤ ہر بستی کے اندر ہر شہر کے اندر ہر جگہ میں جا کر یہ نعرہ لگاتے رہو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں پورے سے کہتا ہوں نعرہ لگانا تمہارا کام تمہاری زندگی بھی بنے گی آکبت بھی سورے گی اگر اپنی آکبت کو سوارنا چاہتے ہو زندگی کو بنانا چاہتے ہو تو نعرہ لگاؤ سچا مشکل کشا کون زندگی رہی پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا باخر داوانا الحمد إنه قد جاء أمر ربك ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود سبحان رب العزة ستیم يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ماسن لئی تالا اراہی آل والا عل براہی اقمی بج ماری کا محمد والا علی محمد على وعلى آل ملا نئی برا جی انتہائی قابل احترام علماء کرام جی قدر طلبا بھائیوں معززین علاقہ مجھ سے پہلے علم عمل تقوا ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر اور فائق جلیل القدر علماء کرام اپنے جواہر پارے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے پیش فرما چکے خصوصاً میرے شیخ ہماری جماعت اشاعت التوحید توحید و سنح کے مرکزی امیر میرے استاذ محترم ابن شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب صاحب طاہری زیدہ مجد انہوں نے میری گزارش کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے آپ کے سامنے اپنی گفتگو پیش فرمائی ہے میری حیثیت ایک چھوٹے سے معمولی طالب العلم کی سی ہے مجھے اپنی کم علمی کا بھی اعتراف ہے اور کم میگی کا بھی احساس ہے تاہم حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں بھی رضا الہی کے حصول کے لیے کچھ معروضات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا دعا کیجئے کہ مالے کے کائنات صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب سے انسانیت کا سلسلہ اس کائنات کے اندر شروع ہوا ہر دور کے اندر ابلیس کی یہ کوشش رہی ہے کہ سراط مستقیم پر چلنے والے انسان کو اس سے ہٹا کر جنت والے راستے سے انسان کو ہٹا کر اس راستے پر گامزن کر دیا جائے جو بجائے جنت کے جہنم کی طرف جا رہا ہے اب ابلیس کی حملہ کرنے کے انداز مختلف رہے سب سے پہلے ابلیس نے کوشش کی انسان کے عقائد کو خراب کرنے کی اور جب کسی انسان کے عقائد کو وہ قرآن و سنت سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر مزید اسے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی اور اگر انسان اپنے عقائد اور نظریات کے اندر بالکل اسی راستے پر گامزن ہے جو بے نہیں قرآن و سنت والا صحیح راستہ ہے پھر انسان کی دوسری کوشش ہوتی ہے شیطان کی انسان کے اعمال کو خراب کیا جائے جس کو خلاصے کے طور پر اگر آپ سمجھیے تو یا تو ابلیس کی کوشش ہے انسان کو توحید والے راستے سے ہٹانے کی اور اگر توحید والے راستے سے انسان کو ہٹا نہ سکا پھر ابلیس کی کوشش ہے انسان کو سنت والے راستے سے ہٹانے کی اور ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ جو اس کائنات کے اندر محنت کر رہی ہے وہ یہی محنت ہے کہ جتنے کائنات کے اندر بسنے والے انسان ہیں وہ توحید و راج سنت کے راستے پر گامزن رہنے والے بن جائیں اور شرک اور برات والے راستے سے اجتناب کرے اسی کے اندر انسان کی اخروی کامیابی ہے اور کوئی کامیابی کا راستہ آپ کی اور میری زبان کا بڑا فرق ہے کوشش میں کروں گا آسان الفاظ میں اپنی گفتگو آپ تک پہنچاؤں آپ کچھ ہاں نہ کریں گے نا مجھے تسلی ہوگی کہ میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے چنانچہ ایک ابلیس نے محنت کی انسان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ جن کے دروازوں پر تم جا رہے ہو جن کے آگے سجدے جن کی منت منوتی جن کی نظر نیاز جن کے طواف جن کی پکار جن کے آگے آجی کا انداز یہ اگر کچھ کر نہیں سکتے تو اللہ سے تمہارے کام کروا سکتے ہیں بات سمجھی اگر کر کچھ نہیں سکتے تو کم از کم آخر انہوں نے محنتیں کی ہوئی ہیں عبادتیں کی ہوئی ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں نیک ہستیاں ہیں اگر کر کچھ نہیں سکتے تو اللہ سے تمہارے کام کروا سکتے ہیں لیکن اشاعت التوحید توحید و سنہ والوں نے رب العالمین کے قرآن کی روشنی میں کائنات والوں کے سامنے واشگاس الفاظ کے اندر یہ عقیدہ بیان کیا کہ رب العالمین کے سوا کوئی کچھ کرنے والا بھی نہیں ہے اور اللہ کریم سے زبردستی یا اللہ کو مجبور کر کے کوئی اس سے کروانے والا بھی دیکھیے قرآن کا انداز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ارسلنا ابراہیم دل بشرا آیت نمبر انہتر سورت ہود بارواں پارہ میرے سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ سلا تو تسلیم کی خدمت میں انسانوں کی شکل بنا کر مہمان بن کر فرشتے آ پہنچے قرآن کا اور انداز تیسواں پارا سورت کا نام اصافات یہ میرے سامنے سورہ اصافات کھلی ہوئی ہے اور آیت کا نمبر سو تیسواں پارا اور اب حبلی من الصالحین ابھی قریب قربانی گزری ہے صحابہ کرام مرد کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کا کیا مطلب ہے کیا حقیقت ہے کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابھی کم ابراہیم علیہ السلام و تسلیم قربانی کے بارے میں پوچھنے والے میرے ساتھیوں قربانی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احباب توجہ کرنا میرے جملے پر میرا عقیدہ میرے اکابرین کا عقیدہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر اللہ تعالی کا عقیدہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی کا عقیدہ ہمارے پیر و مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحم اللہ کا بھی عقیدہ تھا اور ہمارے شیخ المشائخ مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی کا عقیدہ توجہ کرنا جملہ پر میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میری پوری جماعت کا عقیدہ کہ قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا لیکن یہ قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہو اگر عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں تو قربانی والے عمل کرنے کا بھی فائدہ چپ کر گئے ہو ڈر رہے ہو قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم والا اگر عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں تو قربانی کرنے کا بھی فائدہ اور رب العالمین کا قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بتا مجھے قرآن پاک اللہ کریم کا قرآن مجھے جواب دیتا ہے قربانی کا عمل کرنے والا سن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا عقیدہ رب حبلی میرا سال ہی اے میرے پرور میرے پالن ہار اے میرے داتا میرے نفع نقصان کا مالک رب مجھے اپنے دربار میں سے نیک اولاد عطا کر احباب دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا اور ذوق سے جواب دینا حضرت ابراہیم نے اولاد کس سے مانگی اتنا اس کا جواب کس سے مانگی اور مانگنے کا انداز کیا ہے اور اب حبلی من سال حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا عقیدہ کہ اولاد دینے والا کون ہے اور اللہ کریم سے کیوں نہ مانگتے اور اب العالمین کی لارب کتاب سورت کا نام حامی مشورہ پچیسواں پارہ میرے سامنے اللہ سے کیوں اولاد نہ مانگتے اور العالمین کے قرآن کا اعلان سن لیجیے آیت نمبر انچاس اور پچاس سورت حامی مشورہ پچیسواں پارہ میرے سامنے فرمایا ملک سماطی وال مایا شام یہ بول میو نا سا و یہ بولے میوزک او یو زن کہنا من می ساؤ کی ماں نہبی رب العالمین کے قرآن کا اعلان آسمانوں کی بادشاہی کس کے قبضے میں زمین کی بادشاہی کس کے قبضے میں اقبال نے کہا اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے اردو میری سمجھ آ رہی ہے نا شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں ان گناگار آنکھوں سے ہم نے دیکھا ان گناگار کانوں سے ہم نے سنا جو کل حکمران تھے کچھ مدت کے بعد جیل کے مہمان نظر آ رہے تھے کل کے حکمران کچھ دنوں کے بعد جیل کے مہمان نظر آ رہے تھے ملک سماواتی کو مایا شام فرمایا میری بادشاہی کا ایک نمونہ سن اللہ پیدا کرتا جو اللہ کریم کی مرضی آئے فرمایا یہ بھی انداز سن بندہ یہ بولے اناسا جسے چاہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دے دے نرینا اولا سے معروم کر دے اور جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے دے دے بیٹیاں نہ دے او زوی جو ہم آسا اور جسے چاہے جوڑے دے دے بیٹی اور بیٹوں کے فرمایا میاں جی لو میشا اکیما اور میں اللہ جس کے تالے لگا دوں کوئی بھی کھول سکتا کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی تویز فروش اگر میں اللہ محروم کر دوں کوئی بھی اولاد دینے والا اب آپ کو پنجابی کیسے سمجھ آئے گی جو سمجھتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں علماء سے معذرت کے ساتھ پنجابی میں ایک جملہ کہنا ہے کوتیاں نو بچے کون ہے دینا جیڑی ٹر دیے لا کے قطار ہندکوں والے تو سمجھ لیں گے کتوں کو دیکھو نا قطار پیچھے بچوں کی جا رہی ہے کتیاں نو بچے کون ہے دینا جیڑی ٹرد لا کے کتارا او مرغی نہ پیر دیوا بالے بچے مل گئے بے شمار اب پتہ نہیں پنجابی آپ کو کیسے سمجھ آئے گی کبھی آپ نے کبھی آپ نے مرغی اور مرغے کو دیکھا ہے کہ دونوں مرغی اور مرغا جا رہے ہوں فلاں دربار پر جا کر چراغ جلائیں گے تاکہ ہمیں کیوں سے مل جائیں کبھی مرغی اور مرغا گئے ہیں انسانوں کو کیا ہو گیا وہ مرغی نہ پیر دا دیوا بالے بچے مل گئے بے شمار مچھیاں نو بچے کون ہے دینا بچے جن جن کرن بہار خاکی اے تا مگ دے رب کو تو تا در در کرے وے پکارا اللہ ان کو دے رہا انسان کو نہیں دے رہا ہی نہیں حضرت ابراہیم نے بیٹا کس سے مانگا ایسا ہو ہو کس سے مانگا اور کس انداز میں مانگا رب حبلی من سال کہنے لگے ایشاتی بس بس بس ٹھیک ہے اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ دینے والا ہے پر اشاعت توحید والوں والو اگلی بات سنو لوگوں نے ہمیں کہا چھت پر چڑھنا بغیر سیڑھی کے کوئی نہیں چڑھ سکتا ٹھیک ہے دینے والا تو اللہ ہے نا پر سیڑھی کی تو ضرورت ہوتی ہے سمجھ رہے ہو میری تسلی کراتے ہو نا آپ کی زبان ہو رہا ہے اشاعت والا مسئلہ تمہارا ٹھیک ہے اللہ سے مانگنا چاہیے لیکن افسر کو ملنا ہو چپراسی کی ضرورت ہوتی ہے بغیر چپراسی کے افسر سے ملاقات نہیں ہو سکتی وہاں قرآن سوال آج ہو رہے اللہ نے جواب چودہ سو سال پہلے نازل کر دیا چھبیسواں پارا سورت کا نام سورت کاف وہاں قرآن تیرے انداز میں قربان جاؤں یہ میرے سامنے آیت نمبر سولہ سورت کاف چھبیسواں پارا فرمایا والا قد خلق الانسان و ما تم اصل سوبے نو سو و نوا کر بو لئیوری سبحان اللہ مانتا ہوں کیا بات ہے یار میں کچھ کہہ رہا ہوں تم کچھ کہتے ہو توجہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے موضوع کو خراب کر یہ موضوع جاری رکھو توجہ میرے موضوع سے متعلق کوئی آپ نے سوال پوچھنا ہے لاکھ مرتبہ پوچھو اگر موضوع کے علاوہ کچھ پوچھنا ہے میں یہاں موجود ہوں بعد میں پوچھ لینا توجہ مانتا ہوں چھت پر چڑھنا ہو بغیر سیڑھی کے کوئی نہیں چڑھ سکتا مانتا ہوں جی اشاعت والے مانتے ہیں چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی ضروری ہے لیکن سیڑھی اس لیے ضروری ہے کہ چھت دور ہوتی ہے چھت دور ہوتی ہے اور اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وہ نہن کرب اللہ حبل وری میں اللہ تو بندے کی شہرد سے بھی زیادہ قریب ہوں یہاں سیڑھیوں والی مثال دینے کی ضرورت ہے مانتا ہوں مانتا ہوں افسر کو ملنا ہو بغیر چپڑاسی کے کوئی نہیں مل سکتا مانتے ہیں ساتھ والے پر یہ بات بھی نو سونا چپڑاسی کو پہلے اس لیے ملنا پڑتا ہے افسر کو پتا نہیں ہوتا میرے دفتر کے دروازے پہ کون آیا ہوا ہے کون خان صاحب ہے ملک صاحب ہے کون سے علاقے کا بندہ ہے کون سا کام لے کے آیا ہے پہلے افسر کو پتا نہیں ہوتا اس لیے چپڑاسی کو ملنا پڑ... ایسے ہے نا اور اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا اصل سو گئی اب سرو میں اللہ تو بندے کے دل کا حال بھی جانتا ہوں اور جو پروردگار بندے کے دل کا واقف ہو وہاں چپراسیوں کی مثال دینے کی ضرورت ہے زور سے جواب دینا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے نوجوانوں دل کی تختیوں پہ میرا جملہ لکھ لینا کیا پتا پھر زندگی وفا کرے نہ کرے میری دل کا حال جاننے والا صرف اللہ اگر میرا اللہ علماء کرام اگر میرا اللہ دل کا حال نہ جانتا ہوتا تو پھر گونگوں کی کون سنتا گونگوں کی کون سنتا جو بول نہیں سکتے جو زبان سے یا اللہ کہہ نہیں سکتے زبان سے یا رحمان کہہ نہیں سکتے اگر اللہ دل کا حال نہ جانتا ہوتا تو پھر گونگوں کی کون سنتا نہیں نہیں دل کا حال جاننے والا صرف اللہ کریم ہے کوئی پرواہ نہیں بندہ زبان سے نہیں دل سے مانگنا تیرا کام ہے جھولیاں بھرنا میرا کام ہے سن رہے ہو بس بس توجہ توجہ سن رہے ہو اللہ ان کی محبت برقرار رکھے توجہ ہے نا سیڑھیوں والی مثال اپنے پاس رکھ ہم نہیں مانتے شاد والے سن رہے ہو چپراسی والی مثال اپنے پاس رکھ اشاعت والے ان جھوٹھی مثالوں کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے ایسے نہیں دعویٰ کر رہا رب العالمین کی کی لارب کتاب چپراسیوں والی مثالیں اپنے پاس رکھ سیڑھیوں والی مثالیں اپنے پاس رکھ یہ میرے سامنے سورت النحل کھلی ہوئی ہے چودواں پارا رب العالمین فرماتے ہیں فلاں تذر بو لاہم سو اللہ وانتم لا تعلمون آیت نمبر چرہتر چودواں پارا سورت نحل فرمایا خبردار اللہ کے لیے دنیا والی مثالیں بیان مت کیا کرو اللہ تو سرے سرے کہا جانتا ہے تمہیں کیا پتا ہے خلاصہ حضرت ابراہیم نے بیٹا کس سے مانگا بات تو سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا اللہ کریم کے علاوہ کوئی بھی اولاد دینے والا آپ تشریف رکھیں نا نہ رکھیں تشریف رکھیں شریف بس احباب ویز میں بس بس بس بس چلو جانے دیں ان کو جانے دیں جانے جو بیٹا کس سے مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا اللہ کے علاوہ کوئی بھی اولاد دے سکتا یار آپ عجیب آدمی ہے توجہ میری طرف رکھے نا وہ ایک آدمی ہے بیچارہ دیوانہ سا آپ اس کو باہر لے جائیں نا باہر لے جائیں کیا کیا جائے توجہ ایک ساتھی ہے بیچارہ دیوانہ سا پیار سے اس کو بہر لے جائیں آپ نظم و ضبط رکھیں اپنے اندر جب ہم میں نظم و ضبط نہیں ہوگا ہم کیسے مخالفین کا مقابلہ کر سکیں گے جو ہماری توحید و سنت کے دشمن ہیں آپ نظم و ضبط رکھیں توجہ میری طرف توجہ ہے سب کی ہاتھ کھڑا کرو توجہ ہے نا ماشاء اللہ اب سنو حضرات ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا اللہ و توحید و سننا کا عقیدہ نوجوان نے توحید و سننا کا عقیدہ کہ اللہ کریم کے علاوہ کوئی بھی اولاد دینے والا اور لوگوں نے کیا نعرہ لگا دیا لوگوں میں کیا نعرہ لگ رہا ہے لالی سن کروڑی لے گڑ دی روڑی دے پترا دی جوڑی آن دے سا گھوڑی آپ ہند کو والے سمجھیں گے رشتے والوں کو کیا پتا توجہ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ نہیں ہے قربانی کرنے کا فائدہ اللہ کریم نے دعا قبول کی انداز دیکھیے ایک تو حضرت اسماعیل کے حق میں دعا قبول کی اور دوسرے حضرت عیسا کے حق میں دعا قبول کی فرمایا والا دے تو سننا ابراہیم بل بشرا کالو آ گئے توجہ میری طرف کرے نا جی حضرت ابراہیم علیہ سلاط اسلام کی خدمت کے اندر مہمان بن کر فرشتیاں پہنچے بیٹے کی خوشخبری لے کر اور آ کر سب سے پہلے کا سلام طالب علم سلامہ سلام جملہ سے لیا جس میں دوام و استمرار نہیں ہوتا سلامن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کالا سلام جملہ اسمیا جس میں دام و اسمرا ہوتا ہے معنی میں فرق کرنے لگا ہوں آنے والے مہمانوں نے کہا اللہ کے خلیل آپ پر ایک مرتبہ سلام ہو اور حضرت ابراہیم نے جواب دیا سلام جتنے تک تم زندہ رہو تم پر سلام ہی سلام ہو سلام آپ کو پنجابی جو نہیں آتی ورنہ پنجابی منع کرتا تو یوں ہوتا شالا بس دے رہو سلامتیوں میں اتنے جتھے تا پیر ہوے اللہ دی طرف خیر ہوے تالا سلام اللہ فرماتے فما اللہ بے سان جا بے جن ہمیں توجہ ہے بھائی ڈرے بیٹھے ہو توجہ میری طرف ڈر تو نہیں رہے ہو توجہ رکھو دیر نہیں لگائی آپ بھرپور توجہ کریں گے تو میں آگے چل سکوں گا دیکھیں میں کتنا طویل سفر کر کے آیا ہوں ایک دیوانے آدمی نے آپ کو پریشان کر دیا توجہ آ گئے مہمان تشریف رکھیے جی بسم اللہ حضرت ابراہیم نے پوچھا نہیں جاگ رہے ہو پوچھا نہیں چلے گئے گھر کے اندر بچڑا ذبح کیا ہم پاکستانی تو پوچھتے ہیں نا تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں پاکستان میں خیال کرنا ایک وہ ہوتے جو پوچھتے ہیں جی چائے پیو گے چائے پیو گے تو دوسرے بندے کو شرم آ جاتی وہ کہتے نہیں جی بڑی مہربانی جی سن رہے ہو وہ سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی چائے پیو گے وہ کہتے دوسرے پاکستانی وہ ہیں جو کہتے ہیں چائے پیو گے پیو گے کیا مطلب میں پلا کر رہوں گا چھوڑوں گا نہیں اور تیسرے پاکستانی وہ ہیں جو کہتے ہیں جی چائے تو نہیں پیو گے چائے چائے تو پہلے سے کہہ دیتے ہیں نہیں پیو گے میں پلانے کے لیے تیار سن رہے ہو جی،, جی آپ چائے تو نہیں پیئیں گے نا نہیں حضرت ابراہیم نے پوچھا اور ہم تو ان مہمانوں کی عزت کرتے ہیں جن سے ہماری واقفیت ہو پیغمبر کا اخلاق دیکھو واقف بھی نہیں ہے پھر بھی جا کر بچڑا دبا کر دیا اخلاق اور مہمان نوازی اسے کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ کریم بچڑا کون سا تھا چھبیسواں پارا سورت کا نام سورت الزاریات وہاں قرآن تیرا انداز اللہ کریم یہ بتا بچنا کون سا تھا یہ میرے سامنے سورت الزاریات چھبیسواں پارا اور آیت کا نمبر بھی چھبیس فرا فجا بجل سمی اندر گھر میں داخل ہوئے حضرت ابراہیم اور جا کر بڑا موٹا تازہ بچڑا زبا کیا اردو میری سمجھ رہے ہو نا موٹا تا... ہماری طرح نہیں ہے جو بکری مر رہی ہو اسی زبا کر کے مدرسے میں بھیج دو جو مرغی مر رہی ہے نا بیمار ہے مرغی اگر طالب علموں کو دے دو حضرت ابراہیم کا یہ انداز حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بچہ آ گیا جی مولوی صاحب کے پاس مولوی جی استاد جی میاں صاحب یہ میری دادی اما نے دودھ بھیجا ہے آپ کے لیے دودھ سمجھتے ہو پانچ چھ کلو دودھ اچھا مولوی صاحب نے کہا قبل تو بچہ جانے لگا حضرت لکھتے ہیں مولوی صاحب کو خیال آیا مجھے تو کئی سال ہو گئے اس محلے کے اندر خدمت کرتے ہوئے پہلے تو اس کی دادی اما نے دودھ کبھی نہیں بھیجا تھا آج کیسے خیال آ گیا بیٹے نہ سن آج تیری دادی اما کو کیسے خیال آ گیا اتنا کافی سارا دودھ بھیج دیا یہ بلی نے منہ ڈال دیا کیا دادی نے کہا مولوی صاحب کو دیا ہو یہ تو حال ہے ہم لوگوں کا اور حضرت ابراہیم کا حال اللہ فرماتے فجا سمی موٹا تازہ بچڑا زبا کیا بھون کر اپنے مہمانوں کے سامنے رکھا سورت کا نام سورت ہود بارواں پارا اللہ کریم فرماتے فرم تصل لئی مہمانوں کے ہاتھوں کو دیکھا ہاتھ باندھ کے بیٹھے اپنے ہاتھوں کو اس گوشت کی طرف لمبائی نہیں کرتے حضرت حیران ہو گئے سورت الزاریات فرمانے لگے اللہ تا یار کھاتے کیوں نہیں ہو کھانا کھاؤ نا یار میں تمہاری زبا کیا ہے بچڑا بھولا ہے سامنے رکھا ہے کھاؤ نا پاکستانی ہوتا تو کیا کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بچ جائے گا گھر کام آ جائے گا خیر ہے پیغمبر کا یہ اخلاق نہیں اللہ کلون تو جو ہے آتے کیوں نہیں ہو فلم جی لا سیلو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ان کے ہاتھ بڑھتے ہی نہیں ہے کھانے کی طرف قرآن کا انداز ساتھیوں او جیسا فی خیفا او جس سمین خیفا علماء کرام بڑے بڑے اکابرین موجود اور قرآن سیکھنا ہو اشاتیوں کے قدموں میں آؤ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ان کے شاگردان رشید ان کی جوتیوں میں بیٹھو گے قرآن کی سمجھ آئے گی جیسا سمن خیفا حضرت ابراہیم دل میں ڈر گئے کہ بھائی یہ تو میرے دشمن معلوم ہوتے ہیں نہ کہ ہوں کیوں اس دور کا رواج تھا کہ جو کسی کے گھر میں سے ایک روٹی کا نیوالا چکھ لیتا پانی کا گھونڈ پی لیتا اپنی جان کے ٹکڑے کرا دیتا تھا لیکن غداری نہیں کیا کرتا تھا میری طرف دیکھو نا یار اب بڑے سادہ لوگ ہیں توجہ اب جی۔ جو کسی کے گھر میں سے کھانا نہ کھاتا دشمن سمجھا جاتا تھا یہ تو میرے دشمن ہیں کھانا نہیں کھاتے پاکستان والا ماحول تو نہیں نا جس کے ساتھ ہم تعلق رکھتے ہیں اسی سے دھوکھا اور غداری کرتے ہیں جس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اسی کو دھوکہ دیتے ہیں وہ ماحول نہیں تھا اللہ فرماتے نہ کہہ رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا میرے دشمن آئے بیٹھے میرے گھر پر سم ہم اور دل کے اندر ڈر گئے کالو تخف فرشتوں نے کہا ڈر نہیں آ گئے پاکستانی اور ساتھیو حضرت ابراہیم دل میں ڈر گئے فرشتے کہنے لگے لا تخافو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں پاکستانی ہمیں کہنے لگے ساتھیوں کو یہ فرشتوں کو دل کے حال کا کیسے پتہ چل گیا اگر فرشتے دل کا حال جانتے ہیں تو پیر فقیر کیوں نہیں جانتے سن رہے ہو ہاں ہم نے کہا اچھا ہم تمہارا داؤ نہیں چلنے دیں گے وہاں قرآن تیرا انداز القرآن بازو بازا یہ میرے سامنے سورت الحجر اور چودواں پارا کھلا ہوا ہے وہاں قرآن تیرا انداز آیت نمبر باون میرے سامنے اللہ فرماتے کو مل کو حضرت ابراہیم دل میں ڈر گئے کہ دشمن آئے بیٹھے میرے گھر کے اندر کھانا نہیں کھاتے فرشتے دل کا حال نہیں جانتے تھے حضرت ابراہیم دل میں ڈر گئے اور زبان سے بول پڑے کہ میں تو تم سے خطرہ محسوس کر رہا ہوں زبان سے بول پڑے ورنہ فرشتوں کو دل کا پتہ خیال کرنا اللہ ظال کا فضل اللہ ہے ہوتی ہے میشا یہ باتیں تب معلوم ہوں گی و توحید و سننا کے اکابرین کی جوتیوں میں بیٹھو گے دل کا حال نہیں جانتے تھے وہ حضرت ابراہیم بول پڑے کال کو یار ہم تو خطرہ محسوس کر رہے ہیں تم کھاتے جو نہیں ہو انہوں نے کہا کالو کال جل ڈرنے کی کوئی کمال ہے کیوں نہ ڈروں بھائی تم کھانا نہیں کھاتے ہو میں نے تمہارے لیے یہ اہتمام کیا کہنے لگے ہم کھانا کیسے کھائیں کیوں بھائی ارسلنا الى قوم لوت ہائے قرآن تیرے انداز میں قربان جاؤں ہم اس لیے کھانا نہیں کھاتے اس لیے گوشت نہیں کھاتے بھونا ہوا ہم انسان کوئی نہیں نہ تم انسان نہیں ہو نہیں جی ہم تو نورانی فرشتے ہیں اچھا ہم تو جا رہے ہیں حضرت لوت علیہ تو اسلام کی نافرمان قوم کو تباہ کرنے کے لیے رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل جو دعائیں مانگتا رہتا ہے چلو جاتے جاتے میرے خلیل کو بیٹے کی خوشخبری بھی ساتھ دیتے جانا اوہو پہلے تو تم بتا دیتے میں بچنا تو زبانہ کرتا یہ ہمیں کیا سمجھ رہے ہو یہ ہمیں کیا پتا تھا آپ گھر میں ہمارے لیے بچڑا ذبح کر رہے ہیں ہاں قرآن تیرا انداز زندہ پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایشا تمہیں مبارک ہو تمہارا عقیدہ اللہ کریم کے قرآن والا زندہ پیغمبر سامنے زندہ فرشتے موجود ہیں انسانوں کی شکل کے اندر لیکن زندہ پیغمبر کو پتہ چلا نہیں بولو پتہ عالم الغیب صرف کون ہے اور اونچا کون ہے زندہ پیغمبر کو پتہ چلا پاکستان والے کہتے ہیں ساتھیوں تم یہ مسئلہ مان لو کہ مردوں کو پتا ہوتا ہے ہاں جی۔ کمال مولوی تقریر کر رہا تھا پنجاب میں شکر ہے میں بھی صبح سرحد کا الحمدللہ میں ڈر سم خان کا ہوں شکر میں پنجاب کا نہیں ہوں پنجاب میں مولوی واس کر توجہ ہے نا خیر ہے تو بہرحال ہمارے بھائی بلا کیا کریں سچی بات تو کڑوی کرنی پڑتی ہے پنجاب میں مولوی تقریر کر رہا تھا لوگوں اگر قبرستان میں جاؤ شلوار پہن کر جایا کرو مولوی تقریر کر رہا ہے پنجاب میں قبرستان میں جاؤ شلوار پہن کر جایا کرو چادر باندھ کر مت جایا کرو ورنہ مردے نیچے سے دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد اندازہ لگا اب سننے والوں نے یہ نہ کہا وہ اللہ کا بندہ جو مردہ اتنی زیادہ مٹی میں سے دیکھ لیتا ہے وہ کپڑے میں سے نہیں دیکھے گا لوگ بیٹھے وہ نارا ہے بس لوگ خوش ہیں اس بات پر نعرہ لگا دیا وہ خوش ہو گئے ہائے ہائے ہائے دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو صحیح سمجھ عطا کرے امین کہہ دو زندہ پیغمبر پر پتہ چلا اگر پتا ہوتا کہ یہ نورانی فرشتے سامنے آئے بیٹھے انسانوں کی شکل کے اندر تو پھر بچڑا ذبح کرنے کی ضرورت اور اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیا زندہ فرشتوں کو بھی پتا نہیں چلا کہ ہمارے لیے بچڑا ذبح کر رہے ہیں مکان کے اندر ورنہ وہ بھی منع کر دیتے ہم کھانے پینے سے پاک ہیں ہمارے لیے بچڑا ذبح کرنے کی ضرورت فرشتے بھی عالم الغیب ہو فرشتے بھی عالم الغیب میں نے اللہ کریم کے قرآن سے پوچھا قرآن تو بتا یہ میرے سامنے سورت النمل بیسواں پارا اللہ تیرے انداز میں قربان جاؤں سورت النمل آیت نمبر پینسٹھ بیسواں بھی سواں پارا فرمایا کلو السماوات سماواتی والا رضیبہ اللہ توجہ ہے اعلان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے زمین میں جتنی مخلوق ہے ہو انسان انسانوں فرشتے ہو زندہ مردہ جو بھی کائنات کے اندر ہے آسمان و زمین کے اندر لا یعلم لا یعلم لا یعلم نہیں علم رستہ نہیں علم رستہ اللہ کس بات کا فرمایا الغیب ہنفیو فیل پر نفی آئے تو جنس کی نفی ہوتی ہے کیا مطلب لا ہو نہ ذاتی طور پر کوئی جانتا ہے نہ عطائی طور پر کوئی جانتا ہے اللہ کیسے فرمایا الغیبا الغیبا الغیبا آسمانوں والے بھی عالم الغیب نہیں زمین والے بھی عالم الغیب نہیں اگر عالم الغیب ہے تو اللہ ساتھیوں عالم الغیب صرف کون ہے تمہیں مبارک ہو تمہارا عقیدہ اللہ کے قرآن والا اور جن کی لوگ پکارے کر رہے ہیں بابا میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے میری سنتا نہیں تیری موڑتا نہیں سن رہے ہو اور پتہ نہ ہو تو پیر بابے کا تو آپ کو پتہ ہوگا بابا میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے میری سنتا نہیں تیری مرتا نہیں فرمایا وما یشورونا ایانا آئی وہ تمہارے بارے میں تو خبر رکھنا دور کی بات ہے ان کو تو اپنے بارے میں بھی یہ پتا نہیں ہے کہ ہمیں زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا جس کو اپنے وجود کے حال کا پتا نہیں ہے قبر پہ آنے والے کے حال کا بھی پتا قرآن سے ایک فیصلہ کروا لو آپ تھکے بیٹھے ہیں یا پکے بیٹھے ہیں ہمارے صوبہ سرد میں بنو ہے بنو ہمارے صوبہ سرد میں وہاں پر میں تقریر کر رہا تھا ہمارے میزبان کو جو جوش آیا نا کٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے جزاک اللہ میں نے کہا مولوی صاحب کچھ میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہنے لگے جی ہماری زبان پشتو ہے آپ کی اردو ہے بس مسئلہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا تمہارے والا جوش کرتا ہے ہمارے والا خوش ہوتا ہے اب پتہ نہیں آپ کی کیا پوزیشن ہے سمجھ آ رہی ہے انتیسواں پارا سورت کا نام المرسلات سارے جھگڑوں کا حل سورت مرسلات انتیسواں پارا یہ میرے سامنے سورت المرسلات کھلی ہوئی ہے تو نمیدانی کے آئینے تو تجیس زیر تو دوسرے تمکینے تجیس زندہ قرآن حکیم حکمت اولا لستوں قدیم آیت نمبر پچیس اور چھبیس جید علماء کرام کی موجودگی میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں انتیسواں پارا سورت المرسلات آیت نمبر پچیس اور چھبیس میرے سامنے فرمایا علم الارض کفاتا میں اللہ کریم نے زمین کی دو سائڈیں بنا دی زمین کے دو حصے بنا دیے دو اطراف بنا دیے ایک زمین کا اوپر والا حصہ بنایا ایک زمین کا نیچے والا حصہ بنایا اے میرے پروردگار یہ بتا تو نے زمین کا اوپر والا حصہ کیوں بنایا فرمایا حیا اوپر والا حصہ بنایا زندوں کے لیے اور نیچے والا حصہ بنایا امواتا مردوں کے لیے اوپر زندے نیچے مردے مسئلہ حل ہوا کہ نہیں نہیں سمجھ آئی زمین کے اوپر زندے اور نیچے اور جو مولوی صاحب آپ کو کشاتی ہو جو مولوی تمہیں کہیں جی اوپر والے بھی زندہ ہیں اور نیچے والے بھی زندہ ہیں ادب سے کہنا مولوی جی اگر اوپر والے بھی زندہ نیچے والے بھی زندہ تو پھر ہمارے مردے کہاں گئے وہ کدھر غائب ہو گئے سن رہے ہو کمال ہے اوپر زندہ نیچے سے پھر مردے کہاں گئے اور جملہ آہیا اموات اوپر توجہ اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے اجازت علماء کرام موجود ہیں اوپر کسی مردے کو ہماری شریعت میں اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں اور نیچے کسی زندہ کو دفن کرنے کی اجازت کوئی زندہ کو دفن کرے قتل کا کیس ہے تین سو دو کا پرچہ بن جائے گا اگر زندہ کو توجہ اگر زندہ کو دفن کرنا جائز ہوتا تو وہ مکہ والے مجرم کبھی نہ بنتے جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے بھائی سیلت بن کو تلت نانا اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں اور نیچے کسی زندہ کو دفن کرنے کی اجازت نہیں اور جملہ سنیے شادی ہو جب تم واپس آ جاتے ہو نا بعد میں نیچے والے زندہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ادب سے جواب دینا مولانا آہیا اموات اوپر زندے اور نیچے مردے توجہ اگر نیچے علماء کرام کی موجودگی میں مجھ طالب علم کا جملہ سنو اگر نیچے کوئی زندہ ہو بھی جائے ایک جملہ سنیے اگر نیچے کوئی زندہ ہو بھی جائے اور کوئی رہنے دے یا نہ دے نیچے زندہ کو اللہ نہیں رہنے دیتا کیوں جب نیچے والے زندہ ہو گئے قبریں پھٹ جائیں گی کیا مت آ جائے گی اور وہ زندہ اوپر آ جائیں گے سن رہے ہو اگر کوئی کہے نا نیچے والے بعد میں زندہ ہو جاتے ہیں کہنا مولانا جب نیچے والے زندہ ہو گئے پھر وہ نیچے رہ سکتے ہیں دلائل ہے و سننا کے باس الحمد اب یہ عنوان نہیں اشارہ وہ عز تخرے جو بے عزمی جو نیچے زندہ ہو جائے پھر وہ نیچے رہ سکتا زندہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب اور زندہ فرشت ڈھیلے ہو گئے ہو زندہ فرشتے بھی عالم الغیب ہو فرشتوں نے کھانا کھایا نہیں بھونا ہوا گوشت گوشت کھایا نہیں کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھولے کا تل ملائے کا تو منو او کما کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں جبرائیل نورانی اسرافیل میکائیل اسرائیل نورانی جو نور کا بنا ہوا ہو جس کی ذات نور ہو وہ کھاتا بھی نہیں ہے پیتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے چپ کر گئے ہو تھک گئے تو میں بس کرتا ہوں جو نور کا بنا ہوا وہ کھاتا پیتا ہے یا نہیں کھاتا اچھا قرآن سے پوچھوں سورت کا نام سورت الفرقان اٹھارہواں پارا وہاں قرآن تیرے انداز میں قربان جاؤں یہ میرے سامنے سورت الفرقان آیت نمبر سات کھلی ہوئی ہے اٹھارہواں پارا مال حاضر رسول یا کل تام کولتام مکے والے کہنے لگے ہم اسے رسول نہیں مانتے سچا وہ کیوں نہیں مانتے ہو بھائی کہنے لگے کمال ہے کیسے مان لیں یا کلو تام یہ تو کھانا کھاتا ہے ہم نہیں مانتے اسے فلسواک بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کاروبار کرتا ہے ہم نہیں مانتے آپ کے دل میں بڑا دکھ آیا اللہ میں ان کی خیر خائی کر رہا ہوں یہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں محبوب جواب آپ نے نہیں دینا میں اللہ جواب دوں گا اللہ کون سا جواب یہی سورت الفرقان آیت نمبر بیس اٹھارواں پارا فرمایا ماما اور سلنا قبل کا المرسلین المرسلی انہم لیا کلون تام ویم فی اللہ سبحان اللہ میرے محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تمام کے تمام کھانا بھی کھاتے تھے بازاروں میں بھی چلتے تھے اگر ان کو مانتے ہیں آپ کا انکار کیوں کر رہے ہیں قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا جہانگیرہ والوں کہ تمام انبیاء کرام کھانا کھانے والے ٹھیک ہے اور جو کھانا کھائے وہ نور کا بنا ہوا ہو سکتا اور جس کی ذات نور ہو وہ کھاتا پیتا چپ کر گئے ہو یار مولوی جی کیا پڑھ رہے ہو یہ بسم اللہ والا برکت اللہ تھکے تو نہیں ہو ڈھیلا ڈھیلا کو جواب آیا ہے تھک گئے ہو بسم اللہ والا برکت اللہ مولوی جی کیا پڑھ رہے ہو یہ بسم اللہ آخرا مولوی جی کیا پڑھ رہے ہو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولوی جی کیا پڑھ رہے ہو الحمد للہ اللہ اللہ واسکانا مین مسلم میں نے کہا مولوی جی کیوں پڑھ رہے ہو بعد سو بندہ کھانا کھانے لگے پانی پینے لگے بسم اللہ پڑھنا آمنا کے لال کی سنت کھانا کھا لو الحمد للہ کہنا اللہ کے نبی کی میں نے کہا مولوی جی نبی علیہ السلام نے کھانا کھایا بسم اللہ پڑی ہمارے لیے سنت بن گئی کھانا کھانے کے بعد الحمد للہ کہا ہمارے لیے سنت بن گئی اگر نبی پاک کھانا کھانے سے پاک ہوتے بسم اللہ والی سنت بھی نہ بنتی الحمد للہ والی سنت بھی نہ بنتی اور جو کھانا کھائے وہ نور کا بنا ہوا ہو سکتا سکتا اب مولوی جی ایک بات کر یا تو بسم اللہ الحمدللہ کا سنت ہونے کا انکار کر اور یا ذاتی نور والا کی چھوڑ دورنگی چھوڑ دے اردو سمجھ رہے ہو دورنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مہمانوں نے جو فرشتے انسانوں کی شکل بن کے آتے کھانا نہیں کھایا بھئی ہم تو فرشتے ہم نہیں کھاتے اللہ کریم فرماتے سورت کا نام سورت الزاریات چھبیسواں پارا اللہ تاریخ بدل گئی جی چلتا رہوں آگے کہ بس کر دوں ڈھیلا ڈھیلا کو جواب آ رہا ہے پتہ نہیں آپ ناراض بیٹھے ہیں کہ راضی بیٹھے ہیں توجہ آپ راضی ہو یا ناراض شاط والے قرآن سناتے رہیں گے سنو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ پیر و مرشد سید نیت اللہ شاہ صاحب بخاری نے گولیوں کی بارش برداشت کر لی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے یہ سب کچھ برداشت کر لیا گردن پہ اسرے چلائے گئے سب کچھ گوارا کر لیا لیکن اشاعت والوں نے قرآن سے غداری نہیں کی اور آج ہمارا بھی یہی اعلان ہے جس طرح ہمارے اکابرین نے اللہ کے قرآن سے غداری نہیں کی آج بھی اشاعت و توحید والے اور نوجوان آنا توحید یا سننا کا اعلان سن لو ہم جان کے ٹکڑے کرا دیں گے قرآن سے غداری کر سکتے اللہ کریم فرماتے فعک با جاتا سورت الزاریات حضرت ابراہیم حضرات سرات وسلام کی بیوی اندر سن رہی تھی بے او ہو یہ تو فرشتے ہیں ہم نے بچڑا سے کیا انہوں نے کھایا نہیں سامنے آ گئی کیونکہ نورانیوں سے تو پردہ نہیں آ گئی سامنے وجہ پتنی اب آپ کے علاقے میں کیا رواج ہے ہمارے علاقے میں یہ ہے دیکھو میری طرف یہ ہا پتنی یہاں کیا رواج ہے کیسے ہے آپ کو تجربہ ہے صحیح ہمارے علاقے میں ہاں سکت وجہ ہاں۔ سکت وجہ سامنے جب آئی بمرا تہ فرض ہے ایک چلو ایک دو عرض کر دیتا ہوں ہنس پڑی کہنے لگی اب کھلانا زبا جو کیا کھلا کہا تو بڑی ہنس رہی ہے سن اللہ دے میسا بس سننا سام کا یا بی سارا اللہ کریم تجھے بیٹا دے گا نام بھی نہ رکھنا اللہ نے تیرے بیٹے کا نام اساغ رکھ دیا ہے اس نے کہا ہے سب کا توجہ توجہ ہے آ گئے پاکستانی کیا بات ہے کیا لگے جی قرآن میں ماتم سا ہے ماتم کہاں ہے یہ دیکھو یہ ماتم نہیں ہے کا توجہ بی بی نے چہرے پہ ہاتھ مارا یہ ماتم ہے اندازہ لگا ہو نہ یہ بی بی ماتم کر رہی تھی یا حیران ہو رہی تھی بولو تو صحیح یہ ماتم کر رہی تھی کہ حرام ہو رہی تھی قرآن کے بھی یہی لفظ ہے کالو اتا جبینا نمر اسلام میں ماتم نہیں ہے اسلام میں صبر ہے اب طالب علموں کے لیے ایک بات کہتا ہوں والاسر انسان لفی خسر الزین آمنو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صبر زمانہ گواہ تمام انسان نقصان کے اندر اللہ کون بچے گئے چار شرطیں جنہوں نے پوری کر لی الزین آمنو عقیدہ ٹھیک ایک نمبر دو وام الصالحات اب توجہ ہے پوری توجہ ہے عامل الصالحات کہا تو مدے کی نفی ہو گئی نہیں سمجھ آئی نہیں آئی نہیں آئی عامل الصالحات کہا ہاتھ کہاں کی نفی نہیں سمجھے ہوئے عامل الصالحات کہا مدے کی نفی ہو گئی و بالحق کہا تکیے کی نفی ہو گئی تواسو بھی صبر کہا ماتم کی نفی ہو گئی کوئی سمجھے بھی ہو کے نہیں چلو پھر کسی اور وقت کے لیے اس موضوع کو چھوڑو آگے چلو کالت اجوز کی بی بی اللہ تجھے بیٹا دے گا اور نام بھی اللہ نے اساد رکھ دیا ہے اور تیرا بیٹا جوان ہوگا شادی کرے گا اس کا بھی آگے بیٹا پیدا ہوگا تمہارا پوتا پوتے کا نام بھی نہیں رکھنا اللہ نے پوتے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام رکھ دیا سبحان اللہ دینے پہ آیا بیٹا بھی اور پوتے کی خبر بھی ساتھ سبحان اللہ اولاد دینے والا کون ہے اس نے کہا کالت کالت دو وانا عجوز ہاں کیا کہہ رہے ہو بیٹا میرا ہاں؟ میں بوڑھی میں ان انجوز وہ ہاضہ بالی شیخا اور میرا خامد بھی بوڑھا یہ کیا کہہ رہے ہو ان ہاضا عجیب حبیب لو دل کے دروازے کھول کے جملہ میرا سننا میں بوڑھی خامد بھی میرا بہت ضعیف اور بوڑھا ہم بوڑھوں کی کیسے اولاد ہوگی بڑی عجیب چیز تم سنا رہے ہو ہمیں آگے فرشتوں نے کہا کالو اتا جبینا اللہ بی بی حیران ہو رہی ہے کہ ہماری کیسے اولاد ہوگی اسباب تو ہمارے موجود نہیں ہے اور تم اسباب کے محتاج ہو تمہارا رب تو اسباب کا محتاج ہو تمہاری طاقتیں ختم ہو گئی تو کیا پرواہ ہے رب العالمین کی طاقتیں تو ختم نہیں ہوئی اللہ کریم کی قدرت کے بارے میں سن کر اللہ کا فیصلہ سن کر حیران ہو رہی ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید اللہ کی رامتی اور برکتی ہوں تم برے بیت قرآن پاک نے مسئلہ سمجھا دیا کہ اہل بیت سب سے پہلے نبی کی بیوی ہوتی ہے سن رہے ہو اب یہ عنوان نہیں ہے ورنہ میں صورت احزاب والا مقام بھی بیان کرتا صرف اشارہ کر دیا قرآن کہتے اہل بیت سب سے پہلے نبی کی بیوی ہوتی ہے میں مانتا ہوں حسن حسین نبی کی اہل بیت بی بی فاطمہ نبی کی اہل بیت حضرت علی بھی نبی کی اہل بیت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اہل بیت میں داخل ہیں اور سب سے پہلے اہل بیت Bibi Bibi Khadija Bibi Bibi Aisha Bibi Bibi Hafsa Umm Habiba Umm سلمہ آپ کی جتنی بھی ازواج متحرات ہیں امہات المومین سب سے پہلے نبی کی اہل بیت نبی کی بیویاں ہیں سنے ہو بس اشارہ میں نے کر دیا بیٹے کی خوشخبری مل گئی پوتے کی بھی زہب ذہب براہی مر ڈر تو چلا گیا کہ بھائی یہ تو مہمان ہیں فرشتے ہیں بیٹے کی خبر دینے آئے ہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری بھی آ گئی اللہ فرماتے یو جا دے نا ہائے قرآن جاگ رہے ہو یو جا لو لونا سی لو عربی کلام کے اندر بات کو بار بار کیا جائے تکرار کیا جائے عرب والے اسے کتال اور جدال سے تعبیر کرتے ہیں یو جاد فی کام لوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بار بار عرض کرنا شروع کر دیا اللہ کو لوت کو معاف کر دے کو لوت کو محلت دے دے کو لوت پر سے اللہ عذاب ٹال دے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی اللہ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے بار بار درخواست کی بار بار عرض کی بار بار گزارش کی اللہ ان ابراہیم اللہ منی حضرت ابراہیم جلدی انتقام لینے والا نہیں تھا دل کا بڑا نرم تھا اللہ کے دربار میں رجوع کرنے والا تھا دل گوارا نہیں کرتا تھا کہ حضرت لوت کی قوم کو فوراً تباہ کر دیا جائے بار بار منتیں کر رہا ہے رب العالمین کی طرف سے جواب آیا یا ابراہیم اے میرے خلیل اس دعا کو چھوڑ دے سن رہے ہو کیوں ان کا دامر ان آتی ہی خیر مردود اور تیرے پروردگار کا فیصلہ آ چکا ہے عذاب واپس نہیں ہوگا حضرت ابراہیم نے منت بھی کی لیکن اللہ کریم سے بات منوا سکے نہیں سن ہو اللہ کریم سے بات منوا سکے نہیں اللہ سے یہ کام کروا سکے اور ابلیس نے لوگوں کے ذہن میں کیا ڈالا ہوا ہے یہ جی، کر نہیں سکتے کروا دیتے ہیں پتنی میرے پہلے لفظ بھی آپ کو یاد ہے کہ بھول گئے ہو یہ جی، کر نہیں سکتے لیکن کروا دیتے ہیں یاد ہے بابا میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے میری سنتا نہیں تیری موڑتا نہیں نہیں نہیں اگر کوئی کروانے والا ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کروا لیتے نہ اللہ کے سوا کرنے والا بھی کوئی نہیں اللہ سے کروانے والا بھی خدا جے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا خدا جے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا اتے چپ دی جاہے الا کوئی نہیں یا ابراہیم انہو ادراہی مو ربک جان حکام آتیہم عذاب غیر مردود سب کچھ اپنی مرضی سے کرنے والا کون ہے صرف کون ہے اللہ کریم کے سوا کوئی بھی کچھ کر سکتا نہیں جب تک رب العالمین کی قدرت کا اشارہ نہ ہو اور اللہ سے کوئی کروا نہیں سکتا کوئی کہے اللہ کسی کی محبت میں مجبور ہو جائے قطن نہیں اللہ کریم کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہو جائے قطن نہیں کوئی زبردستی اللہ سے کام کروا لے قطن نہیں کوئی اللہ کی زیادہ عبادت کر کے اللہ سے بات منوا لے قطن نہیں سب کچھ کرنے والا صرف اپنی مرضی سے کون ہے کوئی بھی اس سے کروا سکتا نہیں ہے زندگی ہوئی تو انشاءاللہ پھر کل پشاور میں ملاقات ہوگی اللہ الفاظ قبول کرے ربنا تقبل منا ان کم تسمی العلیم و تب علینا ان کم تواب الرحیم سبحان ربی کرب العزت اما یسیفون و سلام المسلین الحمد للہ علامہ احمد شعیب صاحب نے بیان فرمایا تیار کردہ اشاد توحید و سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر کی شفی مارکیٹ نی school ground Jahangira road Swabi منجانب انورشی تو ہی پون نمبر ہے تو سو کی سات سو نوے